کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دو صحابی ایسے تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب ہم آپس میں ملے جب ہماری ملاقات ہو تو سب سے پہلے ہم اسی صورت کا مذاکرہ کریں اور کوئی بات چیت نہ کریں دونوں میں سے کوئی بھی ایک اس سورت کو پڑھ کر کے سنائیں پھر بعد میں دوسری بات چیت کرے گویا وہ اس سورت کو پڑھ کر کے اس سورت کا مذاکرہ کر کے ایک دوسرے کو سنا کر کے اپنی ذاتوں کا جائزہ لیتے تھے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر جو یہ بات بیان فرمائی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں چار چیزیں ہوں ایمان اعمال صالحہ ایک دوسرے کو حق باتوں کی تلقین تبلیغ اور ایک دوسرے کو صبر کی یا گناہوں سے بچنے کی تلقین تو وہ جائزہ لیتے تھے کہ ہم خسارے اور نقصان سے بچنے والی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں اتنی زیادہ ان کو فکر تھی حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا فعین آمنو بسلما آمن تم بھی فقدی تدو کہ اگر لوگ ایمان لائے اس طرح کا ایمان جیسے تم لائے ہو صحابہ کی ایمان کی طرح دوسرے لوگ اگر وہ ایمان اس طرح کا ایمان قبول کرے جیسے تم نے قبول کیا ہے نا صحابہ نے فقدی تدو تو وہ لوگ راہیاب ہو جائیں گے راستہ پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ اکرام کو گیا معیار حق بتلایا کہ تمہارا ایمان ایک نمونہ ہے جو تمہارے ایمان کی طرح ایمان قبول کرے گا اور راستہ پائے گا تو بڑی فضیلت وارد ہوئی صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی ذاتوں کی بڑی فکر رہتی تھی اس لیے وہ دو صحابی جب بھی آپس میں ملتے تھے تو اس صورت کا مذاکرہ کرتے تھے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط اسی صورت میں غور فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے اور سیدھا راستہ پانے کے لیے ایک ہی صورت کافی ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولعصر قسم ہے زمانے کی ان انسان لفی خسر ہر انسان نقصان اور خسارے میں پڑا ہوا ہے تو پھر کون نقصان اور خسارے سے بچ سکتا ہے آگے فرمایا الزین آمن مگر وہ لوگ جن کی زندگیوں میں چار چیزیں ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کیے وہ تواسو بالحق حق باتوں کی دوسروں کو تعلیم تلقین تبلیغ کرتے رہے وہ تواسو بصبر اور دوسروں کو عبادت کے اوپر جمنے کی اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کیوں جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ زمانہ کہتے ہیں یہ گزرنے والے سال مہینے دن گھنٹے منٹ اور سیکنڈوں کو یعنی جو وقت ہمارا گزر رہا ہے اسی کا نام زمانہ ہے اور یہی زمانہ ہر انسان کی ترقی اور تنزلی کامیابی اور ناکامی کا سبب ہوتا ہے جو انسان جو قوم زندگی کے ان گزرنے ہوئے گزرتے ہوئے اوقات کا صحیح استعمال کرے تو دنیا بھی ان کی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے اور جو ان اوقات کو ان گھڑیوں کو ضائع کر دے برباد کر دے یا ایسے کاموں میں صرف کر دے جس سے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ انسان خسارے میں پڑا ہوا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اس لیے قسم کھائی کہ زمانے کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں یہ زمانہ گویا ان پیش آنے والے حالات پر گواہ بن جاتا ہے جن قوموں کو ترقی حاصل ہوئی یہ زمانہ ان کی ترقی پر گواہ ہے جن قوموں کو پستی ہوئی یہ زمانہ ان کی پستی پر گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کی نعمتیں دی بعض نعمتیں وہ ہیں جو جامد ہیں جامد ہونے کا مطلب یہ کہ ان نعمتوں کو انسان اگر ذخیرہ کر کے رکھے جمع کر کے رکھے تو بعد میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے مکان بنا لیا آدمی نے تو خود بھی زندگی بھر اس کے بال بچے بھی فائدہ اٹھا سکتے کچھ مال جمع کر کے رکھا تو اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایک نعمت اللہ کی یہ وقت ہے زندگی کی گھڑیاں یہ بھی انسان کو اسی لیے دی گئی تاکہ اس سے نفع اٹھا دے لیکن اس سے نفع اسی وقت اٹھا سکتا ہے جبکہ اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صحیح اس کا استعمال کرے اگر بیکار کاموں میں مشغول رہا یا پڑا رہا کچھ کام نہیں کیا نہ دنیا کا نہ دین کا تو یہ وقت تو گزرتا ہی رہے گا اور یہ نعمت ختم ہوتی رہے گی اور اس سے کوئی فائدہ انسان نہیں اٹھا سکے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہنے والا پانی نہر میں ندی میں پانی بہ رہا ہے اس کے بہاؤ کے ساتھ اگر کوئی فائدہ اٹھاتا رہے تو اس کو فائدہ ملے گا ورنہ پانی تو بہتا ہی رہے گا تیسے ہی ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپ کے چپ کے دم بدم برف کی طرح یہ زندگی ہماری پگھل رہی ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب ایک برف والے کے پاس سے گزرا تو مجھے یہ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی کیوں کھائی کہ یہ زمانہ گزرتا ہی جا رہا ہے اور تمہاری توجہ نہیں ہے تو برف بیچنے والا زور زور سے چلا رہا تھا بڑی لجاجت سے اور بہت منت سماجت سے لوگوں کو کہتا جا رہا تھا بھائیو میرا برف خرید لو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفے کے ساتھ میری پونجی بھی ضائع ہو جائے یہ برف تو پگل رہا ہے اگر ابھی تم خرید لو گے تو جو پونجی جتنے میں میں نے خریدا وہ بھی مل جائے گی اور کچھ نفع بھی مل جائے گا کسی نے خریدا نہیں تو برف پگھلتے پگھلتے ختم ہوگا تو نفع تو کیا ہاتھ آیا جتنے میں خریدا تھا وہ پونجی اور سرمایہ بھی نکل جائے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر تمبی کی کہ تم کو ہم نے جو زندگی دی یہ اس لیے تاکہ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو تو سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں اب اس زندگی میں وہ چار چیزیں اگر اپنائیں تو وہ کامیاب ہے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا لے گا پہلی چیز ہے ایمان آج دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ایمان سے غافل ہیں کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو دہریے ہیں ناستک قسم کے ہیں یعنی ان کا خیال تو یہ ہے کہ انسان کا ان آسمان کا زمینوں کا چاند سورج کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں ایسے انسان پیدا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کے پیچھے کسی قدرت کا ہاتھ نہیں ہے بہت سارے لوگ اسی نظریے کے حامل ہیں اور دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب کا قائل ہے لیکن وہ سب باطل مظاہر ہیں کچھ تو آسمانی مذہب کو مانتے ہیں جیسے یہودی تورات کو علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اب وہ تورات پر عمل کرنے کا حکم ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہو گیا عیسائی لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ضروری ہے لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا قرآن ہی کے احکام اب دنیا میں چلیں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے لیکن ان کے خود ساختہ مذاہب ہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اسلام اور دین شریعت یہ وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو پہلی شرط یہ لگائی کہ جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر اسی طرح تقدیر پر آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا ایمان ان چیزوں کے ماننے کا نام ہے اللہ کے وجود کو ماننا اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ تو ہے ایمان باللہ ایمان بل فرشتوں کو بھی ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی نور کی اس کی تعداد بھی کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے ان فرشتوں کی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کعبہ کے سیدھ میں ایک اور کعبہ بنایا ہے ساتویں آسمان پر اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اور اس کعبہ کو بیت المامور کہتے ہیں اس بیت المامور کا طواف کرتے رہتے ہیں فرشتے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک فرشتے اس کے طواف میں مشغول ہیں اور روزانہ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں ایک مرتبہ جو طواف کر لیتا ہے پھر دوسری مرتبہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے اندازہ لگا ہے کہ کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے انسان سو فیصد اس کا یقین رکھے اللہ موجود ہے ہمارا زمینوں کا آسمانوں کا ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے وہ تنہا اکیلا ہے اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی اس کی عبادت میں بھی نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی بیوی وہ اکیلا تنہا اور جتنے فرشتے اللہ نے بنائے سب برحق ہم کو نظر نہیں آتے اسی طرح جتنی کتابیں اللہ نے اتاری آسمان سے ایک سو چار کتابیں اتاری گئی سو تو صحیفے تھے اور یہ چار بڑی بڑی کتاب تو زبور انجل اور قرآن پاک سب برحق لیکن اب جو احکام چلیں گے دنیا میں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ قرآن کے احکام کیونکہ یہ تورات انجیل کے اندر بہت سارے لوگوں نے گڑبڑی کر کے اس کے احکام بدل دیے اصلی تورات اور اصلی انجیل کا وجود اس وقت دنیا میں نہیں ہاں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے آج تک چودہ سو سال گزر گئے پندرہویں صدی چل رہی ہے ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو اسلام کو قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن پوری دنیا مل کر کے بھی قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکی آج تک یہ اس کا معجزہ ہے قرآن پاک کا اگر کوئی ذرا بھی ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سینوں میں محفوظ کر دیا ذرا سی غلطی ہو گئی فوراً وہ الفاظ جن کے قرآن میں قرآن جن کے دلوں میں محفوظ ہے غلطی کی طرف تمبی کرے یہاں تک کہ قرآن کا کوئی ورق اگر غلط چھپ گیا تو ہو نہیں سکتا کہ بھی اسی طرح غلط یاد کرے اگر بچے نے اس کو غلط یاد کیا فوراً استاد تمبی کرے گا نہیں یہ یہاں غلطی آ گئی ورق غلط چھپ سکتا ہے لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ احکام اب دنیا میں قرآن پر کے چلیں گے اور سارے رسولوں اور انبیاء پر ایمان لانا ایک نبی کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے دنیا میں جو شخص ایسا مانتا ہے یا حضور کے علاوہ اور کسی نبی کی نبوت کو مانتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے وہ کافر ہے دنیا میں ایسے لوگ آئے اور آج بھی ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ تیس بڑے بڑے دجال یعنی دھوکہ دینے والے قذاب یعنی جھوٹے لوگ نکلیں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے تیس تو بڑے بڑے دنیا میں آئے بلکہ تیس سے زیادہ آئے لیکن وہ سب چھوٹے چھوٹے ایک سو سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ پنجاب کے اندر ایک شخص غلام احمد قادیانی انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا تھا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اس نے نوت کا دعویٰ کیا اور آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ماننے والے ہیں انگلینڈ کے اندر اس کا صدر دفتر ہے اور یہ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ تو بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر ان کی اور ٹی ویوں پر ان کی چینل چلتی ہے مسلم چینل حالانکہ وہ قادیانی ہیں ان کا عقیدہ یہ کہ غلام احمد قادیانی بھی نبی تو وہ محنت کر رہے ہیں اور بہت سے سیدھے سادے لوگ ان کی باتوں میں آ کر ان کے عقیدے کو اپنا لیتے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے ہمارے یہاں نہیں یہاں احمد آباد اور آنند میں بھی کتنے لوگ ایسے جو قادیانی بن گئے ہیں ہمارے ڈابل کے کچھ علماء گئے وہاں محنت کی ادھر اورنگ آباد جالنا کے قریب مستقل انہوں نے اپنا ایک گڑھ بنا لیا مالی تعاون بھی کرتے ہیں اسکول کھولتے ہیں غریبوں کی امداد کرتے اس بہانہ اس بہانے سے کئی لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزما اب آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے جو اس کو مانے یعنی آپ کے بعد کسی اور نبی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے قرآن پاک میں ایک سو تیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہیں صاف صاف کہیں اشاروں میں یہ بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے بہرحال یہ ایمان کے اجزاء ہے جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھنا آج کتنے مسلمان ہیں نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے دینی کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا سو فیصد یقین نہیں زبان سے ایسے الفاظ کہ جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں مرنے کے بعد دیکھ لیں گے جو ہوگا وہ ہوگا مطلب یہ کہ کیا یقین نہیں ہے ایک صاحب خود میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ یہ قبر کا عذاب اور یہ سب چیزیں یہ حقیقت میں ہوگا یا ایسی باتیں پڑھے لکھے آدمی میں نے ان سے کہا بھائی آپ کلمہ پڑھو ایمان کی تجدید کرو اور آج کل تو ایک طویل زمانے سے یہود نصارہ ان لوگوں نے کوشش ہی کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی اسلام کو ختم کرنے کی لیکن آج تک ان کی یہ کوششیں ناکام رہی لیکن ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو کسی مسلمان کو اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ان حضرات کے سامنے ایسا نصاب تعلیم پیش کیا جائے ایسے کورسز تعلیم کے پیش کیے جائے کہ جس کو یہ پڑھے اور ان کے دلوں میں اللہ رسول کے بارے میں اسلام کے بارے میں آخرت کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے مسلمان لیکن حقیقت میں اسلام سے نکل چکے ہوں گے چنانچہ آپ ایک دو نہیں دس پانچ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں انگریزی تعلیم اور عیسائی مشنریوں کی اسکلوں میں اسکولوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں اپنے نبی کے متعلق اسلام کے متعلق آخرت کے متعلق ایسے شک شبہ قائم ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر میں ہے مسلمان نام بھی مسلمان لیکن ان کا آخرت پر یقین نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام بوسیدہ ہو گیا ہے یہ قرآن اب ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب تو جدید تعلیم کی اور جدید چیزوں کی ضرورت ہے ایک رسالہ آتا ہے ارمغان اس کے اندر کئی واقعات اس قسم کے لکھے ہیں کہ ایک صاحب کی نوجوان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا وہ دیندار آدمی ان سے بعض لوگوں نے کہا بھائی آپ کی لڑکی نے اس طرح غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا انہوں نے کہا بھی ہماری بچے پڑھی لکھی ہے اس کی اپنی سپریٹ زندگی ہے اس میں ہم کوئی دخل دینا نہیں چاہتے یعنی ان کے دل پر ذرا بھی اس کا اثر نہیں کہ میری لڑکی کے ایمان کا کیا ہوا لوگ سمجھتے بس ہم ایمان والے ہیں کافی ہے حالانکہ اسی میں آگے بتلایا جا رہا ہے کہ نہیں جیسے تم ایمان والے ہو اپنے حل و عیال کو بھی ایمان کی تعلیم تبلیغ تلقین ضروری تو یہ سب ایمانیات ہیں اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء پر آخرت کے دن پر اور اسی طرح تقدیر پر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے تقدیر کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور ہے بہت سے لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں ایسے کام لکھے اس لیے ہم کرتے ہیں تقدیر کا مطلب کیا ہے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ میں دنیا میں ان کو بھیجوں گا ان کا اختیار دے کے انسان جو دنیا میں کام کرتا ہے وہ دو قسم کے کام ہیں دو قسم کی چیزیں ہیں بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں جیسے اس کی زندگی اس کی حیات اس کی روزی یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اچھا برا کام کرنا ایمان لانا کفر اختیار کرنا اس کا اختیار دیا انسان کو تو انسان کی جو پکڑ ہوگی انسان کو جو انعامات ملیں گے اس کے اختیار کردہ اعمال کی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اسی تقدیر کے بارے میں سوال کیا وہ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ تقدیر سے تو آدمی مجبور ہو گیا کہ اللہ میں نے ہمارے لیے ایمان لکھا تھا تو ہم ایمان لائے نہیں لکھا تو نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور تو نہیں کیا نا کفر کرنے پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اچھا بھائی تو کھڑا ہے ایک پیر اٹھا لے تو اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا کا دوسرا بھی اٹھا لے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک پیر اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں دونوں پیر اٹھانے پر قادر نہیں حضرت علی نے اس کو یہی سمجھا کہ کچھ کام ایسے جو اللہ نے تیرے اختیار میں رکھے جیسے ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے رکھ سکتا ہے اور کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے رکھے وہ انسان کے ذمے نہیں اس کی زندگی اس کی موت اس کا اس کی روزی اس کے نفع نقصان کی چیزیں لیکن ایمان ہے کفر ہے اچھے اعمال ہے برے اعمال ہے وہ تو انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ارادہ دیا گیا اس لیے کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ وہ تقدیر کی وجہ سے مجبور ہو گئے یہاں لوگوں کو شک شبہ ہو بھی فرمایا گیا کہ تقدیر و سرم من الاسرار تقدیر ایک راز ہے جو قیامت کے دن کھل جائے گا وہاں سب کو یقین آ جائے گا کہ ہاں تقدیر برحق تھی اور ہم نے جو کچھ کیا اس میں ہم مجبور نہیں تھے ہمارے اختیار سے ہم نے کیا تو یہ ساری چیزیں ایمان کہلاتی ہیں دیکھو ہمارے گھروں میں محلوں میں گھوم پھر کر کے ہم ذرا معلوم کریں ایمان کی پوری حقیقت کیا ہے تو نہیں معلوم ہوگی کتنے لوگوں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہے کلمے کا معنی اور مفہوم کیا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے تو پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان ہے وہ عامل الصالحات اور ایمان جب آ گیا تو اس کے بعد نیک اعمال نیک اعمال کی دو قسمیں بعض وہ جو فرض اور واجب ہے پانچوں نمازیں اللہ نے مال دیا صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ روزے صاحب استطاعت ہے تو حج صدقہ خیرات قربانی اور اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہے انسان کرتا رہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا ایمان کا تعلق دل سے ہے جو میں نے چیزیں بتلائی یہ چھ ان کو دل سے ماننا ہے ہم کو اس کا نام ہے ایمان اور ایمان جب دل میں اتر گیا تو اس کا باہر کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے جیسے درخت ہرا بھرا کیوں ہے اوپر درخت کے اوپر پھل ہے پھول ہے پتیاں ہیں کیونکہ اس کی جڑیں دل کے زمین کے اندر پہنچی ہوئی تو ایسے جس دل کے اندر ایمان ہوگا ظاہر میں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہونے چاہیے ایمان ہے تو نماز کا اہتمام ایمان ہے تو روزہ ایمان ہے تو زکات صدقات خیرات ذکر تلاوت اس لیے کہ حدیث شریف میں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیح دی ہے المان و و سبون شعبتاً ایمان کے ستتر سیونٹی سیون شعبے اور شاخیں ہیں ان میں اعلیٰ کلمت و لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ شاخ وہ تو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے وہ آدنہ ہے ایمانت الزا علی طریق اور سب سے کم درجے کی ڈالی اور شخ شاخ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے وہ ایک مومن اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو اور کسی بھی انسان کو اس سے تکلیف پہنچے یہ بھی نہیں کی یہ بھی صدقہ ہے تو اس طرح کی ستہتر شاخیں بتلائی گئی علماء نے اس کو شمار بھی کیا باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی کہ ستہتر شاخیں کون کون سی وہ سب اعمال انسان کرتا رہے تو خسارے سے اپنے آپ کو بچا لے گا یہ دونوں کام جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ خود کو کامل بنانے کے لیے اور دو چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے الزین آمن عامل الصالحات و تواس و بالحق حق کے دو معنی کیے گئے حق کے معنی صحیح عقائد جو ابھی میں نے بتلائے اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں تقدیر کے بارے میں آخرت کے بارے میں کہ جب تم ایمان لا چکے ہو اچھے اعمال کر رہے ہو تو تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو ان صحیح عقائد کی اور ایمان کی دعوت دو تلقین کرو تاکید کرو اس میں سب سے پہلا درجہ تو اپنے اہل و عیال کا ہے یا یادین آمنو کو انفسکم وحلی کم نارا اے ایمان والو تم بھی تم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بیوی کو بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو گھر والوں کو رشتہ داروں کو اہل میں سب یہ داخل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کہ یہ جو تدبیر کی جاتی وہ تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ایمان لاوے اچھے اعمال کرے اب قرآن میں کہا جا رہا ہے اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے اہل کو کیسے ہم بچا سکتے حضرت عمر نے یہی بات بیان فرمائی جیسے تم ایمان لائے ہو اچھے اعمال کرتے ہو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اب تمہارے سر پر ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ایمان اور اچھے عقائد کی تعلیم کرو تلقین کرو اچھے اعمال ان کو بتلاؤ برائیوں سے ان کو روکو وہ تواس و صبر صبر کے معنی آتے ہیں جمے رہنا روکنا تو اس کے دو معنی کیے گئے تواس و صبر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جو اپنے اہل و عیال کو اور دوسروں کو برائیوں سے بچنے کی تاکید کرے گے صبر کے معنی روکنا روزے میں بھی صبر ہوتا ہے سوم کے معنی بھی آتے ہیں روکنا صبر کے معنی بھی آتے ہیں روکنا تو دوسروں کو برائیوں سے روکو یا پھر صبر کے معنی آتے جمے رہنا اعمال صالحہ تم بھی کرو اور اعمال صالحہ پر دوسرے لوگوں کو جمنے کی تاکید کرو خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سورت کے اندر چار چیزیں ہمیں بتلائی گئی دو چیزوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے خود ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو اور دو چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے کہ وہ ایمان اور صحیح عقیدے دوسروں کو بتلاؤ یعنی امر بالمعروف بھلائی اور نیکی کا حکم کرو دوسروں کو اور برائیوں سے روکو یعنی نہیں انل منکر برائیوں سے دوسروں کو بھی روکو ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو کوئی بھی ہو کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ اس امت کے ہر ہر فرد پر فرض ہے اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہو میں نمازی ہوں تو میرے گھر کا ہر فرد نمازی میں گناہوں سے بچ رہا ہوں تو میرے گھر کا ہر فرد گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اس کے لیے کوشش کرے بہت سی مرتبہ ہماری اولاد بے دین ہوتی جاتی ہے نمازوں کا اہتمام نہیں گناہوں میں مبتلا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں ہم بہت منع کیا لیکن کچھ مانتے نہیں ہیں بچے ایک مثال سے ہم اپنی کمزوری کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارا وہی نوجوان لڑکا آگ میں کودنے جا رہا ہے ندی میں ڈوبنے جا رہا ہے پھانسی لینے کے لیے تیار ہے اور کوئی کہے تمہارا بیٹا دیکھو کنارے پر کھڑا ہے بس کودنے ہی جا رہا ہے آگ میں کود رہا ہے یا پھانسی کے فندے پر بس تیار ہے لٹکنے کے لیے تو کیا وہ آدمی یہ کہہ دے گا کہ بہت سمجھا ہے کچھ مانتا نہیں جانے دو مرنے دو نہیں وہاں تو وہیں بے ہوش ہو جائے گا وہ کہ اچھا ایسا بھاگے گا گرتے پڑتے چلائے گا میرے بیٹے کو بچاؤ بچاؤ مر رہا ہے وہاں کتنا بے چین بے چین ہو جائے گا لیکن دین کے معاملے میں ہم کتنے کمزور ہیں بہت سمجھا ہے وہ سمجھتا نہیں وہاں دنیا کی ہلاکت کے لیے اتنا بے چین ہے اور یہاں دین کی ہلاکت دین کی بربادی ہو رہی تو ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ بے دینی کے بارے میں ہم کوئی فکر مند نہیں ہیں حالانکہ اگر وہ دنیاوی ہلاکت اس کو پہنچتی ہے تو اس وہ تو کم درجے کی ہلاکت ہے آخرت کی ہلاکت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو جیسے اپنے بچے کے آگ میں گرنے یا ڈوبنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے اپنے بچے کی نماز چھوڑنے پر کوئی گناہ کرنے پر بے دینی کے اختیار کرنے پر اتنا اس سے زیادہ ہمیں بے چین ہونا چاہیے تو گویا ہم امر بالمعروف اور نہیں منکر اور اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن آج تو کھلے عام ہماری اولاد نافرمانی کر رہی ہے بے دین ہوتی جا رہی ہے ہمیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں عام معاشرے میں بھی ہمارے بھائی ہمارے پڑوسی ہمارے دوست اگر کوئی گناہ کرتے ہیں بے دینی میں مبتلا ہے ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اثر ہوتا تھا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا لال قباخ کا لا آثار ہی علم ہی امنو بحاظ الحدیث اصفا سورہ کہف میں اے نبی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں افسوس کے مارے یعنی آپ افسوس کے مارے میں کئی افسوس کر کر کے کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے تو حضور کو اتنا غم ہوتا تھا کوئی ایمان نہ لاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا کہ آپ اتنا بھی غمت کرو ان کے ایمان نہ لانے پر کہ آپ کی جان ہلاکت میں پڑ جائے اور آج تو ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کا ایمان لوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جیسے اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کریں ایسے امر بالمعروف نہیں المنکر اپنے گھر میں دوستوں میں بھائیوں میں رشتہ داروں میں اس کا اہتمام کریں حدیث شریف میں فرمایا گیا من رام ان کو من کرن پھل یوگیر ہو بے تم میں جو آدمی کوئی برا کام شریعت کے خلاف کام دیکھے روک دے اس کو اپنی طاقت سے ید کے مناتے ہیں ہاتھ بھی اور طاقت بھی جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہیں یعنی طاقت سے روک سکتے ہیں ضرور روکو اپنی بیوی اپنے بچے اپنے بھائی اپنے رشتے دار کیوں نہیں ہماری مانیں گے دوسرے کاموں میں ہم کیسے منواتے ہیں ان سے تو اپنی طاقت سے ان کو روکو کوئی امیر ہے کوئی وزیر ہے کوئی بڑا ہے اس کی بات لوگ مانتے ہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ برائیوں کی روک تھام کرے اور اگر ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی طاقت نہیں ہمارے پاس روکنے کی تو کم از کم فملم یس سطح فوے لسانی جو اپنے ہاتھ اور طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم زبان سے ان کو سمجھا کر منع کرو دیکھو بھائی یہ گناہ ہے یہ نافرمانی ہے یہ اچھا کام نہیں ہے فلم یست فب قلبی اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ایسا ماحول ہے کہ اگر ہم زبان سے روکیں گے تو ہماری جان کے در پہ پڑ جائیں گے لوگ ہماری آبرو اور عزت کے در پہ پڑ جائیں گے تکلیفیں پہنچائیں گے اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے ایسا اندیشہ ہے تو کم از کم جو وہ برے کام کر رہے ہیں لوگ اپنے دل سے اس کو برا جانیں وہ کا اضف المان حدیث میں فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کم از کم برائیوں کو دل سے تو برا جانے ہم لیکن ہم خود دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں لیکن ہم دل سے اس کو برا تو کیا جانتے بلکہ ان برائیوں میں شریک ہوتے ہیں ان گناہ اور برائیوں کے کام پر فخر کرتے ہیں اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں تقریبات میں شادیوں کے موقع پر شریعت کے خلاف کتنے کام ہوتے ہیں کبھی ہمارے دل میں ہم برا نہیں بلکہ برا اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں یہ کام نہیں کریں گے تو سوسائٹی میں نام ہمارا خراب ہو جائے گا اس نے تو فلا کام کیا نہیں چاہے وہ پھر اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو قرآن کے خلاف ہو حدیث کے خلاف ہو سراسر جس کا حرام ہونا ہمیں معلوم ہو سب کچھ ہے لیکن سوسائٹی کی جھوٹی عزت کو باقی رکھنے کے لیے سارے گناہ کر ڈالتے ہیں کوئی پرواہ نہیں معلوم ہوا ہم اس ایمان کے سب سے کمزور درجے سے بھی گرے ہوئے غالب کاظف المان فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا اگر اس اس درجے پر بھی ہم نہیں تو پھر ایمان کا کون سا درجہ ہم کو حاصل ہوگا تو حضور فرماتے طاقت نہ ہو زبان سے کم از کم دل سے تو برا جانو اور ایک حدیث اور ایک روایت میں اس کی بڑی مثال بتلائی گئی بڑی کہ اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول میں گناہوں کو دیکھے اور نہ روکے اس کا وبال ایسا مت سمجھو کہ گناہ کرنے والوں پر آئے گا جب عذاب آئے گا پوری قوم پر آئے گا فرمایا کہ ایک کشتی ہے جو دریا میں جا رہی ہے اس کے دو طبقے ہیں اوپر والے اوپر کے طبقے والے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ نیچے کے درجے میں آ جاتے ہیں ہم کو پانی دو اب ان کی بار بار نیچے کے طبقے والوں کو پانی کی جب ضرورت پیش آتی ہے تو اوپر جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو پانی دو اب یہ نیچے والے جب بار بار اوپر جاتے ہیں تو اوپر کے درجے والے تنگ آتے اور کہتے کہ بھائی یہ بار بار آتے رہتے ہیں ان کا پانی بند کر دو ہمیں ان کو پانی نہیں پہنچانا ہے نہیں دینا انہوں نے پانی دینا بند کر دیا تو انہوں نے سوچا یہ پانی نہیں دیتے چلو ہم کشتی میں سوراخ کر لیں نیچے سے ہی پانی آ جائے گا اب اوپر والوں کو معلوم ہو رہا ہے ان کے علم میں آ گئی بات کہ ہمارے پانی نہ دینے سے یہ لوگ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ اس کو روک نہیں رہے ہیں خاموش بیٹھے ہیں ان کے سوراخ کرنے پر تو فرمایا بدلاؤ جب وہ سوراخ کریں گے اور کشتی میں پانی بھرے گا تو نیچے درجے والے ہی ہلاک ہوں گے یا اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے اور دونوں ہلاک ہو جائیں گے ان کو معلوم تھا کہ اس سوراخ کرنے کا نتیجہ کیا ہے پھر بھی روکا نہیں تو یہ بھی ہلاک وہ بھی ہلاک اس لیے اس زمانے میں بہت ضرورت ہے امر بالمعروف جہاں ہم کر رہے ہیں اسی کے ساتھ نہیں یعنی انل منکر برائیوں سے روکنے کے لیے مستقل ہم جماعتیں بنائیں ایک کمیٹی بنائیں ایک سوسائٹی اس کی ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے بھلائی کا کام کسی کو کہے تو وہ کرنے میں اس کو اتنا برا نہیں لگتا ہے کہ اچھائی کا حکم دیا ہم کو ترغیب دی بھائی ذرا نماز پڑھ لو بھائی زکوٰۃ دے دو صدقہ دے دو لوگ جلدی مان لیکن برائی انسان کو بہت محبوب ہو جاتی ہے اگر وہ کرتا رہتا ہے تو اپنے محبوب کو جب کوئی چھیڑتا ہے نا تو بہت غصہ آتا ہے انسان کو جب اس سے کہا جائے اس برائی کو چھوڑو وہ برداشت نہیں کرے گا اس کو لیکن محبت سے حکمت سے مسلحت سے اگر لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے گا تو آہستہ آہستہ ان کی برائیاں ختم ہوتی جائے گی آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو روکنے کی توفیق کہاں سے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دیکھو اس لیے امام شافی فرماتے نہیں اس سورت پر ایک ہی صورت پر آدمی غور فکر کر لے تو ایک صورت بھی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرما دیا دیکھو سب نقصان اور خزارے میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا دوسروں کو بھی اچھے اعمال کی تلقین تبلیغ کرے گا اور برائیوں سے روکے گا اس کو ہم بچا لیں گے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے ہر انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے بعض لوگ اپنے نفس کو بیچ کر جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اپنے نفس کو بیچ کر جہنم میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہیں جن کی زندگی کا ہر صبح ایمان اور اعمال صالحات کے ساتھ ہو وہ اپنی جان کو جنت کے بدلے میں بیچ رہے ہیں اور جن کی ہر صبح کفر شرک اور برائیوں کے ساتھ ہو وہ اپنی جان کو جہنم سے بیچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجو الأمر كله لا اوسی سنان علیک انت کما اسنیت علی نفسک اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی اہل و عیال کی بھائی بہنوں کی اعزا قربا کی پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما اپنی طاعات کی ہمیں رغبت نصیب فرما ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما اے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما ہمارے اہل و عیال ہمارے رشتہ دار ہمارے متعلقین اور پوری امت مسلمہ کے کو اللہ ایمان کامل اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو نے امر بالمعروف اور نہیں بالمنکر کی جو ذمہ داری ہر اہل ایمان کے کندھے پر ڈالی ہے یقیناً اللہ ہم سے اس فریضے کی ادائیگی میں بے انتہا کوتاہیاں ہو رہی ہے اس کوتاہیوں ان کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما کر پوری امت کو اور امت کے ہر ہر فرد کو امر بالمعروف اور نئی المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یا اللہ تو کھڑا ہونے اور اس کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے قبول فرما لے اس کی توفیق عطا فرما اس کی سعادت عطا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما ہماری ضروریات کے اپنے خزان غیب سے کفالت فرما الہ العالمین پورے ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضاؤں کو قائم فرما جہاں اللہ بارش نہیں ہوا رحمت کی کثیر اور نافع بارش نازل فرما یا اللہ جہاں بارش کی وجہ سے سیلاب آئے اور تیرے بندے متاثر ہوئے تو ان کا سہارا بن جا جو اجڑ گئے اللہ ان کی آبادی کی کے لیے تیرے نیک بندوں کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر نصیب فرما جو بے سہارا ہو گئے اللہ ان کو سہارا عطا فرما جس کی جو جائز ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما الہ العالمین جب تک زندہ ہے ایمان و طاعت والی زندگی عطا فرما آخری وقت میں اس حالت میں موت آئے کہ زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو دل ایمان کے نور سے منور ہو تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو تیرے اور تیرے بندوں کے کوئی واجب الادا حقوق ہمارے ذمے باقی نہ رہ گئے ہو ایسی حالت میں اللہ موت عطا فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور اور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا ان کا انت العلیم قطب علینہ ان کا انت الرحیم الرحيم ربی کا رب العزت میں والحمد لله الحمد للہ